عروا نے خبر دی اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں میں قرآن دازی فرماتے اور جن کا نام نکل آتا انہیں اپنے ساتھ لے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ اپنی ہر بیوی کے لیے ایک دن اور ایک رات مقرر کر دی تھی البتہ سودا بنت زمان رضی اللہ عنہ نے اپنی عمر کے آخری دور میں اپنی باری آپ کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو رضا حاصل ہو اس سے بھی قرآن اندازی ثابت ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اٹھاسی